حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انتیس